پر کہہ سکتا ہوں کہ اب اس اجتماع میں ہزاروں فدائی موجود ہیں الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مختلف اعمال اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے مختلف عمل آپ حضرات اب تک کرتے آئے اب ہم وہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس عمل کا اللہ تبارک و تعالی کو بندے کی طرف سے انتظار رہتا ہے اور اتنی شدت کے ساتھ انتظار رہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ ایک تصور کریں کہ ایک شخص بیابان صحرا کے اندر سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کا سامان صرف ایک اونٹنی پر موجود ہے اس کے علاوہ نہ وہاں کوئی پھلدار درخت ہے نہ سایہ ہے نہ پینے کا پانی نہ کوئی چشمہ نہ کنواں نہ دریا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ شخص اپنے اس اونٹ کو اپنے ساتھ بٹھا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹا آنکھیں بند ہوئی تو اونٹنی اپنا رسا چھڑوا کر اس کے اس کے ساتھ سے غائب ہو گئی اب یہ شخص جب نیند سے بیدار ہوا تو اپنا سامان اپنے ساتھ نہ پا کر کتنا پریشان ہوگا اس کے انتظار کی شدت کیا ہوگی اس کی تڑپ کیا ہوگی کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا ہے اور پھر اسی تڑپ کی حالت میں جب پیاس کی وجہ سے ہونٹ نہ کھل رہے ہوں زبان تالو کے ساتھ چپک رہی ہو اور سامنے لمبے صحرا میں سوائے موت کے اور کچھ نہ نظر آ رہا ہو اچانک وہ سامان اسے واپس مل جائے سارا کا سارا تو اس بندے کی زبان شکر کے الفاظ ادا کرتے ہوئے لڑکھڑانے لگتی ہے اور اللہ کا شکر اس انداز میں کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا میں تیرا آقا اور تو میرا بندہ یعنی اس انداز میں کہ الفاظ بھی الٹ ہو جائے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے معافی مانگنے کا اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ان کی طرف سے استغفار کا اس طرح سے انتظار رہتا ہے اور جب بندے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انداز میں خوشی محسوس ہوتی ہے جیسے اس شخص کو اونٹ ملنے کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے لیکن استغفار قبول کون سا ہوتا ہے وہی جو سچے دل سے کیا جائے یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے الفاظ ادا کر لیے اور پھر سمجھ لیا کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے استغفار کے لیے بھی چند شرائط ہیں ایک تو یہ کہ اپنی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں پر ندامت ہو یعنی بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے تو کر دینا شرمندگی ہو اور آئندہ بالکل نہ کرنے کا عزم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور میں آئندہ اس کی طرف نہ جاؤں تو یہ ساری نیتیں کر کے استغفار کریں گے ہماری مجلس میں اس وقت میں کئی مستقبل کے شہید موجود ہیں کئی فدائین موجود ہیں کئی شہدا کے ایسے وارث موجود ہیں کئی سفید ریش بزرگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنے گھروں سے اپنے نوجوان بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیچ دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قبول کر لیے اگر ہمارا یہ استغفار کسی بھی ایسے شخص کے استغفار سے موافقت کر گیا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا مقام ہوا یاد رکھیے کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی تو اس لیے ہر طرف سے خیالات منقطع کر کے اور اپنے دل سے اپنے دل کو اس طرح سے صاف کر لیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پہاڑوں سے بڑے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں سمندر سے زیادہ پھیلے ہوئے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں تو اس معافی مانگنے سے پہلے کم از کم اپنے دل میں یہ تصور کریں کہ ہمارے اندر معاف کرنے کی یہ صفت موجود ہے کہ نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنا دل صاف کریں کسی بھی مسلمان بھائی کسی رشتہ دار کے بارے میں کسی دوست کے بارے میں دل میں کوئی خلش ہے دل میں کوئی بوجھ ہے اس کو نکال دیں بالکل دل کاغذ کی طرح صاف کر کے خود پہلے اپنے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے تعلق والوں کو معاف کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں آنکھیں بند کر لیں اور اپنا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں اور سچے دل سے استغفار کریں أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا القيوم نتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله طيب نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا نستحيي ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو يوم نتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله استغفر الله استغفر الله نستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر الله استغفر الله العظيم لا إله إلا هو استغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين میرے انتہائی معزز واجب الاحترام غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیات جہاد میں بار بار ایک چیز کو بیان فرمایا وہ یہ کہ مسلمانوں کا جو عمل کافروں کے لیے دہشت کا باعث بنتا ہو کافروں کے لیے غصے کا باعث بنتا ہو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہو جایا کرتا ہے اور اب ہم ایک ایسی آواز سننے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس آواز کا روب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر طاری کیا ہوا ہے ہر ہفتے کے آخر میں الفاظ حضرت امیر محترم کے ہوتے ہیں ان کے قلم سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان الفاظ کو ایک آواز دی جاتی ہے اور وہ آواز جہاں میرے اور آپ کے لیے خوشی کا اور دل کی تسلی کا باعث ہوتی ہے وہاں کافروں کے دلوں میں کانٹوں کی طرح چبھتی ہے وہ آواز کافروں کے میڈیا پر سنائی جاتی ہے اور ان کی صفوں میں ماتم برپا ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ آواز جس طرح ہمارے لیے محبوب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اس لیے محبوب ہے کہ کافروں کے دلوں پر اس آواز کا روب ہے اور وہ آواز کافروں کے دلوں میں کانٹوں کی طرح چھپتی ہے یقیناً آپ میری مراد سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات کے سامنے بیان کے لیے تشریف لا رہے ہیں مجاہد اسلام حضرت مولانا طلحت السیب صاحب